میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سر کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے پھر اپنے قدموں کو دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھیاسٹھ